خیرات لینے آ گئے مفتے تمہارے خواجہ خیرات لینے آ گئے مفتے تمہارے خواجہ خیرات لینے آ گئے مفتے تمہارے خواجہ خیرات لینے آ گئے مفتے تمہارے خواجہ جی جا بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ خیرات لینے آ گئے تمہارے خاجا گئے منگتے تمہارے خاجا مگتوں کی رکھ لے لاج کر دے سب مرادے پوری مغتوں کی رکھ لے لاج کر دے سب مرادے پوری خاجا پسارے آ گئے تیرے دوبارے خواجہ میرے پیا میرے پیا خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے میرے خواجہ پیا میرے پیا میرے پیا میرے پیا مایو جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے ہم کو بدے حسنین کے سر کے اتارے خواجہ ہم کو بدے حسنین کے سر کے اتارے خواجا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا خیرات لینے آ گئے من تمہارے خواجہ بھر دیجیے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے میرے خواجل پیا میرے خواجل پیا میرے خواجل پیا تو نے مدد کی گا ہاں، مدد کی گا ہاں، مدد کی تو نے تو نے مدد ہاں مدد کی گا ہاں، مدد کی تو نے تو نے تڑپ کر ہم پکارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا خیرات لینے آ گئے تھے تمہارے خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ مرادوں سے ہمارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا اجمیر کا دربار دکھنا کے کر اجمیر کا دربار دکھلا کے سناؤ کر اجمیر کا دربار دکھلا کے سناؤ کر اجمیر کا دربار دکھلا کے سنا کر اجمیر کا دربار دکھلا کے سناؤ کر اجمیر کا دربار دکھلا کے سناؤ کر خواجہ سنا ہوا کر رو رو کے ڈالے دل میں پھر تیرے دوارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا خیرات لے لے آ گئے تمہارے جا گئے مگتے ہمارے خواجہ بھر دیجیے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے پیا میرے خواجہ پیا دیتا ہوں تجھ کو واسطہ اوسن بڑا مجھ کو دیتا ہوں تجھ کو واسطہ اوسن بڑا مجھ کو دیتا ہوں تجھ کو واسطا وسل بڑا مجھ کو دیتا ہوں تجھ کو واسطا وسل بڑا مجھ کو دیتا ہوں تجھ کو واستا وسل بڑا کام کو پھر مسجد کے دکھلا دے مینار خاجا پھر مسجد کے دکھلا دے مینار خاجا میرے خاجا پیا میرے پیا میرے پیا میرے پیا خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خاجا لے آ گئے تھے تمہارے خان خیرات آ گئے مکتے تمہارے خواجہ گھر دیجیے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا مگتوں کی رکھ لے لاج کر دے سب مرادیں پوری مگتوں کی رکھ لے لاج کر دے سب مرادیں پورے مردوں کے رکھ لے لاج کر دے سب مرادیں پورے دامن پسارے آ گئے تیرے تمہارے خواجہ میرے پیا میرے پیا میرے پیا میرے پیا میرے پیا میرے خانہ پیا یہ جگ مگا تانور تمہارا روزہ یہ جگ مگا تانور برساتا تمہارا روزہ یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ یہ ساتھا تمہارا روزہ یہ جگہ مدا نور بن ساتھا تمہارا روزہ کے آگے چاند تارے خواجہ شرما گئے اس کے آگے چاند تارے خاجا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا حسرت عبید قادری کو دید کی ہے مرشد حسرت عبید قادری کو دید کی ہے مرشد حسرت قادری کو دید کی ہے مرشد حسرت ہوئے کو دید کی ہے مرشد للہ نقاب رخ اٹھا دے پیارے پیارے خواجہ للہ نقاب رخ اٹھا دے پیارے پیارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا خیرات لے آ گئے مکتے تمہارے خواجہ خیرات لینے آ گئے مقتے تمہارے خواجہ خیرات لینے آ گئے مغتے تمہارے خواجہ خیرات لینے آ گئے مغتے تمہارے خواجہ بھر دیجیے دامن بندہ سے ہمارے خواجہ بھر دیجیے بھر دیجیے بھر دیجیے بندی جلے سے میرے خاج پیا میرے خاج پیا یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ یہ تمہارا روزہ شرما گئے ہیں اس کے آگے چاند تارے شرما گئے ہیں اس کے آگے چاند تارے پاجا میرے پیا میرے پیا میرے پا پیا میرے پا پیا میرے پاس پیا